الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما عداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم محترم بھائیوں اور بزرگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب اور شابان کا چاند دیکھتے تو یہی دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا یعنی رجب اور شابان ہی میں آپ کی یہ دعا ہوتی کہ جو آنے والا اب رمضان ہے اے اللہ ہمیں یہ نصیب فرما ہماری عمر میں اب اتنا اضافہ ہو جائے کہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہو اور رمضان کی جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو یہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کا معمول تھا پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن ہوتا خاطبانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم شعبان شعبان کے آخری دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حضرات صحابہ اکرام رضوان الاجمعین کو حضور علیہ السلاۃ وسلام نے آنے والے مہینہ یعنی رمضان المبارک وہ کیا ہے اس کی کیا عظمت ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا مقام ہے اس کا کیا مرتبہ ہے بتلایا اور حضور علیہ السلاۃ وسلام تو جوام القلم تھے آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں میں معانی کے سمندر ہوتے ہیں الفاظ کم لیکن معانی جو ہیں وہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے اب اس خطبے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا آپ کے صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اور پھر تابعین کرام نے اور پھر معدسین اعظام نے آپ کے اس خطبے کو محفوظ کر لیا اور وہ ہم تک اسی صحت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا ہے اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمارا یہ ایمان ہے سمجھیے یہ محض جو ہے علم و تحقیق ہی کی بات نہیں ہے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت نفس العمری ہے بھی یہی کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام جو کچھ فرماتے وہ سب دین کے بارے میں من جانب اللہ ہوتا وہی الہی ہوتی وہ ماتک آپ جو بھی نطق فرماتے وہ وہی ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ آپ کی احادیث طیبہ آپ کی سنت متحرہ معانی من جانب اللہ ہوتے منزل من اللہ ہوتے الفاظ حضور علیہ السلاۃ وسلام کے ہوتے یا حضرات صحابہ کرام کے لیکن ہوتے دونوں وہی اور جو آپ کے ارشادات ہیں آپ کے اقوال ہوں یا آپ کے افعال قول جو آپ نے فرمایا فعل جو آپ نے کیا عمل اور تقریر آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا آپ نے اس کو پسند کیا یا اس پہ خاموش رہے آپ کی خاموشی خاموشی بھی پسندگی پسندیدگی پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جو جائز نہ ہو جو منکر ہو جو گناہ ہو جو خدا کی نافرمانی ہو آپ اس پر خاموش نہیں ہوتے اب تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے اس کو ٹوک دیتے اس لیے آپ کے اقوال ہوں آپ کے افعال ہوں آپ کی تقریر ہوں یعنی جن اعمال و افعال کو آپ نے پسند فرمایا یا آپ نے ان پر خاموشی کا اظہار کیا یہ سب کے سب جو ہیں یہی احادیث ہیں یہی سنت ہیں یہ محفوظ ہیں یعنی یاد رکھے محفوظ ہے جس قرآن کریم بھی محفوظ ہے اور آپ کی احادیث مبارکہ آپ کی سنت مطالعہ جو قرآن کریم ہی کی تفسیر اور تشریح ہے وہ بھی محفوظ ہے اور آج اور قیامت تک کوئی دنیا کے اندر ایسی ہستی نہیں ہے نہ ہوئی ہے نہ ہوگی کہ جس کی پوری زندگی اس کے سارے اعمال سارے اقوال افعال تقریر اور زندگی کے سارے کے سارے معمولات محفوظ ہوں پوری زندگی محفوظ ہو وہ جلوت کی زندگی ہو یا وہ خلوت کی زندگی ہو وہ مجمع عام کی زندگی ہو یا وہ تنہائی کی زندگی ہو ساری زندگی محفوظ اور صحت کے ساتھ محفوظ اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا اہتمام فرمایا اللہ اکبر کہ جس جس نے آپ کی کسی ایک بات کو یا آپ کے کسی ایک فعل کو بیان کیا صحابہ کرام تابعین تباہ تابعین محدثین سلام ان سب پر کہ یہ سارے کے سارے طبقات وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کا عسوۂ حسنا آپ کی احادیث طیبہ آپ کی سنت مطالعہ کو محفوظ کیا اور اللہ نے ان کو حضور علیہ السلاۃ وسلام کی حیات مبارکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے منتخب فرمایا کیا شان ہے ان افراد کی کہ جن کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا پسند کیا کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ محفوظ کروائی اور وہ لاکھوں کی تعداد میں افراد ہیں اسماء الرجال کی وہ کتابیں کہ جن کتابوں میں ان حضرات کے جو ہیں وہ احوال بیان کیے گئے ہیں اللہ کے رسول خاتم النبیین کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے سلے میں اکس بہان تعالی نے ان لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کیا اس لیے کہ ایک ہستی کی زندگی کو مکمل طور پر محفوظ کرنا تھا اس لیے آج جو کچھ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا اور جو آپ نے عمل کیا دن کی روشنی سے زیادہ روشن ہے ہمارے سامنے کوئی معلوم کرنا چاہے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا آپ کا لڑکپن کیسا تھا آپ کی جوانی کیسی تھی آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی آپ کی نبوت سے بعد کی زندگی بیشت سے قبل کے ایام بیشت کے بعد کے آپ کی خلوتیں آپ کی جلوتیں آپ کے گھر کے اندر جو ہے بیویوں کے ساتھ طرز عمل آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک جو ہے آپ کے جو ہے وہ فیصلے آپ کے جنگوں کے اندر جو ہے اور آپ کی عبادات آپ کے معاملات آپ کی معاشرت آپ کے اخلاق آپ کی کیفیات آپ کی آدات غرض جو بات کوئی معلوم کرنا چاہے آج دن کی روشنی سے زیادہ ہے وہ روشن اور آیا ہے اور محفوظ ہے اور دیکھا جا سکتا ہے اس لیے کہ اب قیامت تک جس کسی نے چلنا ہے آپ ہی کی رہنمائی میں چلنا ہے آپ کے علاوہ اب کوئی رہنما نہیں ہے آپ کے علاوہ اب کوئی ہادی نہیں ہے آپ کے آپ کی عسوائے حسنہ کے علاوہ کوئی عسوائے حسنہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ اختیار کر کے زندگی کے سارے معاملات کو جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق جو ہے وہ انسان ڈھال سکے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی سے امکنار ہو سکے اب دنیا کے اندر واحد ایسی ہستی جو ہیں وہ حضور علیہ سلاۃ وسلام ہی کی ہستی ہے اور قیامت تک جس منصب پر جو ہے وہ آپ فائد ہیں اس منصب کا اقتضا وجہ یہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے جس جس زمین کے اندر جو جو انسان جو ہے وہ رہتا ہے وہ انسان جو ہے وہ آپ ہی کی اتباع کرے جب آپ ہی کی اتباع کرنا جو ہے وہ ہر فرد انسانی کے لیے لازمی اور ناگزیر ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ خدا کی قرب اور خدا کی رضا تک وہ نہیں پہنچ سکتا تو آپ کی زندگی کو اللہ نے محفوظ بھی ایسا کر دیا ہے یہ خطبہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ انہی صحابہ کرام اور انہی کے ایک فرد جو فارس سے آئے تھے حق کی تلاش میں مجوسیت سے آتش پرستی سے نالا ہو چکے تھے اور حق کی روشنی جو ہے وہ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا یا قد شعر عظیم شعر مبارک لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے تو بڑی عظمت والا مہینہ ہے اس خطبے کو سنتے ہوئے ذرا غور کیجیے گا کہ جس وقت یہ خطبہ آج سے تقریباً چودہ سو تیس سال قبل چودہ سو تیس سال قبل حضور علیہ السلاۃ وسلام مسجد نبوی میں وہی مسجد نبوی کہ دنیا میں جہاں کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے اور آپ کا پیروکار ہے ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہوتی کہ اے اللہ وہ دن آئے کہ جس دن جو ہے وہ میں اس مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور اپنی جبین نیاز جو ہے وہاں جکاؤں اور ریاض الجنہ کے اندر جو ہے تیری بارگاہ میں جو ہے وہ سرب سجود ہو کر اور تیرے حضور تیرے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر کھڑے ہو کر جو ہے درود و سلام پیش کروں دنیا بھر کے مسلمان دنیا بھر کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے اسی مسجد نبوی کے اندر جو ہے صحابہ کرام کا مجمع ہے صحابہ کرام کا مجمع ہے ابو بکر و عمر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں عثمان و علی بیٹھے ہوئے ہیں طلحہ و زبیر بیٹھے ہوئے ہیں بلال اور خباب بیٹھے ہوئے ہیں خالد و سعد بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ ہستیاں کہ چشم فلک نے پشتے زمین پر جو ہے وہ انبیاء کے بعد ایسی کوئی ہستیاں نہیں دیکھی ہیں اور انسانیت کے اس بلند مقام پر فائد ہیں کہ جس سے آگے نبوت کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہوتا وہ افراد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کیا عالم ہوگا وہ اور وہ خطبہ جو ہے وہ انہی کے ایک ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے جو فارس سے آنے والے ہیں اس خطبے کو جو ہے وہ اپنے قلب کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر لیا اور پھر ان سے جو ہے وہ آگے تابعین تباہ تابعین محدثین اعظام انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ محفوظ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم تک پہنچایا اور آج ہم اس خطبے کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں ذرا اس خطبے کو سنتے ہوئے اور اس خطبے کے جو اس خطبے کے جو کنٹینٹس ہیں اس خطبے کے جو محتویات ہیں اس پر غور کرتے ہوئے ذرا یہ منظر بھی سامنے رکھیے کہ یہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کا خطبہ ہے اور صحابہ کے سامنے جو ہے یہ خطبہ دیا جا رہا ہے کہ لوگوں سنو تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو مہینہ شار ان عظیم ان بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے اشارن مبارک ان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اس کی برکتوں کا کیا کہنا اس اس کی راتیں اور کے سراسر جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے اور وہ ایسا مہینہ ہے شار لئی لتن اس میں ایک رات ایسی ہی رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے جو ہے وہ افضل رات ہے اور پھر سنو کہ یہ مہینہ کیسا ہے من تقرب بخصلت من خیر کہ جو شخص اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اگر ایک نیکی کرتا ہے بس نیکی کرنے کی نیت کیا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے اللہ کی معیت مجھے حاصل ہو جائے ایک نیکی اگر اس مہینے میں وہ کرتا ہے تو وہ نیکی کرنا ایسا ہے کہ جیسا اس نے دوسرے مہینوں کے اندر ایک فرض ادا کیا ومن ادا فریضتن اور جو شخص ایک فرض اس مہینے میں ادا کرتا ہے کمن کان سبعین فریضتن وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے ستر فرائض ادا کیے کیا دن اور کیسی راتیں کیسے سجود اور کیسی تلاوتیں اور مسافتیں جو ہیں وہ قرب الہی کی کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ طے ہو رہی ہے ایک مومن ایک مومن کی زندگی کا مقصود اور مطلوب کیا ہے بس اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے زندگی کا یہی مقصود مطلوب ہے اگر کسی کو یقین کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے یقین کے ساتھ یہ جس کو کہ اسی لمحے اگر تمہیں موت آ جاتی ہے تو موت کے فوراً بعد اللہ کی رضا تو پھر باقی زندگی کو کیا زندگی کا مقصود اور مطلوب ہی اللہ کی رضا ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ جب راضی ہو جائیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو پھر زندگی کون سی زندگی یہ زندگی جس میں غم ہیں جس میں دکھ ہیں جس میں تکلیفیں ہیں جس میں مصیبتیں ہیں جس میں بیماریاں ہیں کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے کہ مجھے زندگی کے اندر کوئی غم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے جو تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے خوف ان کو زیادہ ہے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے زندگی میں بیماریاں ہیں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں دکھ ہیں درد ہیں خوف ہیں حزن ہے اور پھر بڑھاپا اور بڑھاپے کے جو ہیں وہ آلام ہیں اور پھر جو ہے وہ زہری اور باطنی جو ہے عجیب و غریب کیفیات جو انسان کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر دینے والی یہ زندگی یہ زندگی جو ہے یہ زندگی لے کر جو ہے یہ زندگی لے کر جو زندگی ہے ہی فانی جو زندگی ہے ہی فانی جو دس سال کی ہے بیس سال کی ہے چالیس سال پچاس سال سو سال اور زیادہ سے زیادہ کتنی زندگی ہے جو فانی زندگی ہے اور غموں اور دکھوں اور نقائص اور آلام سے جو ہے وہ پر زندگی ہے یہ زندگی اگر لے کر جو ہے یہ زندگی اگر لے کر ایسی زندگی عطا کر دی جائے ایسی زندگی اگر عطا کر دی جائے بتائیے کہ جس زندگی کو پھر موت نہیں آئے گی لا لا محدود نہ ختم ہونے والی زندگی جس میں خوف نہ ہو جس میں غم نہ ہو جس میں بیماریاں نہ ہوں جس میں تکلیفیں نہ ہوں جس میں بڑھاپا نہ ہو جس میں جو ہے وہ افلاس نہ ہو جس میں جو ہے وہ پریشانیاں نہ ہو ایسی زندگی اور ساری نعمتیں اس کے اندر زندگی کے اندر جو ہے وہ عطا کر دی جائیں اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مل جائے اور کبھی جو ہے وہ اس کو موت نہ آئے بتائیے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی سودا اور ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر نفع بخش کوئی تجارت اور ہو سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں ان اللہ اشترا من المومنین الجنہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان بھی اور مومنوں کے مال بھی جنت کے بدلے خرید لیے ہیں ہماری جانیں اب اپنی جانیں نہیں ہیں یہ سارے مومنین اگر اللہ کے ہاں سودا کیا ہوا ہے کیا سودا کر رہے ہو کیا سودا کر رہے ہو کہ ڈالروں کا سودا پونڈ کا سودا روپے پیسوں کا سودا ایک گھنٹہ ڈاکٹر کہتا ہے میں ایک گھنٹہ جو ہے وہ آپریشن کرتا ہوں اور ایک لاکھ مل جاتا ہے پروفیسر کہتا ہے میں ایک گھنٹہ پڑھاتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ ایک ہزار جو ہے اور بارہ سو اور دو ہزار مل جاتا ہے تم اپنی ساری زندگی کا لمسم بتاؤ کہ کتنے گھنٹے لگاؤ گے اور کتنے دن لگاؤ گے آگے جو باقی ہیں تو تمہیں کتنے مل جائیں گے ایک کروڑ مل جائے گا دس کروڑ مل جائیں گے پچاس کروڑ مل جائیں گے اور ایک ارب مل جائے گا کیا اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا حاصل ہوگا اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے تمہیں تمہیں اللہ نے دل دیا ہے دماغ دیا ہے آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں آزا دیوارے کی سلامتی دی ہے یقین جانو جتنا تم جو ہے وہ کما لو اور جتنا کچھ تم حاصل کر لو یہ سب جو ہے وہ تمہارے ایک دماغ دماغ اور تمہارے دل اور تمہاری آنکھوں اور کانوں کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کہاں خرچ کیے چلے جا رہے ہو یہ زندگی ہمیں دو ہم نے ہی تمہیں دی ہے اب ہم ہی تمہیں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دو اور ہمیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اطاعت اور ہماری فرم برداری اختیار کر لو اور ہماری اطاعت اور ہماری فرم برداری اختیار کرو گے ہمیں کوئی نفع نہیں ہے تمہاری زندگی دنیا کی بھی جو ہے اس کے اندر بھی سکون آ جائے گا اس کے اندر بھی اطمینان آ جائے گا وہ بھی زندگی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا تمہارا خوف اور تمہارا حزن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا ہمیں کوئی تمہاری اطاعت کا اور تمہاری بندگی کا فائدہ نہیں ہے لیکن اگر تم ہماری یہ بات مان لیتے ہو تو پھر اس زندگی کے بدلے میں ہم جو تمہیں زندگی دیں گے وہ جنت والی زندگی دیں گے جس کے بعد جو ہے وہ کوئی فنا نہیں ہے اور زندگی نہ ختم ہونے والی ہے بتاؤ نفے والا سودا کون سا ہے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله من اللہ مل حیات النیا اللہ الغرور لوگوں سنو تو صحیح تمہارا علم کیا تمہارا فہم کیا اللہ فرما رہے ہیں جس کسی کو علم ملا اللہ کی عطا ہے اللہ جو علم کے خزانے سارے کے سارے اللہ کے پاس العلیم کہہ رہے لوگو جان لو انم الحیات انیات یہ دنیا کی زندگی ہے کیا کھیل اور تماشا بچپن اسی میں گزر جاتا ہے وزینت جوانی زینت آرائش زبائش میں جو ہے و تفاخر بینکم و تقاصر فی الاموال والاولاد آگے ادھیڑ عمر کس میں گزرتی ہے مال کی زیادتی زیادہ سے زیادہ مال کماؤ مال اور اولاد میں دوسروں پر فخر کرو فخر ہمارے پاس گاڑی ایسی ہمارے پاس کوٹھی ایسی ہمارے پاس کار ایسی ہمارا بنگلہ ایسا ہمارا فرنیچر ایسا ہمارا رہن سہن ایسا ہمارا سٹیٹس ایسا ہمارے بچے جو ہیں فلاں سکول میں فلاں کالج میں پڑھ لیں اسی پر وتقاصر فی الاموال وتفاخر فی مال اولاد میں کثرت اور فخر ایک دوسرے پر یہی ہے یہ وفل آخرت عذاب اور یہ کیا ہے کماسل یہ تو ایسا ہی ہے جیسا بارش برسے سوکی ہوئی زمین ہے لہلہانا شروع کر دے سرسبز اور شاداب ہو جائے اور کسان اس کو دیکھے تو بڑا خوش ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ پھر زرد ہو جاتی ہے اور پھر چکنا چور ہو کے بھوسا بن جاتی ہے ساری زندگی کا انجام جو ہے وہ بالآخر یہ ہوتا ہے لیکن وہ الآخرت عذاب شدید وہ مغفرت من اللہ و رضوان لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے آخرت میں عذاب ہے تو عذاب بھی بڑا سخت ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی زندگی بسر کی گناہوں اور معاشیت کی زندگی بسر کی دنیا کو مقصود اور مطلوب بنائے رکھا دنیا ہی کے لیے وہ اپنی تگ و دو کرتے رہے اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کو اپنے ذہن اور فہم کو اپنے علم اور عمل کو سب کو جو ہے وہ دنیا ہی پر جو ہے انہوں نے تج کیے رکھا اور دنیا کو جو ہے وہ اپنا مطلوب اور مقصود بنا کر جو ہے زندگی گزار رہے تھے ان کے لیے جو ہے وہ آخرت میں وہ فی الآخرت عذاب ان شدید آخرت میں عذاب پھر بڑا سخت عذاب ہوگا لیکن اس کے برعکس جنہوں نے دنیا میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنایا اللہ کی خوشنودی کو اپنا مطلوب جانا اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھا اللہ ہی کو اپنا محبوب جانا اللہ ہی کے سامنے جھکتے رہے اللہ کی اطاعت کرتے رہے اللہ کی فرم برداری بجا لاتے رہے گناہ گناہوں سے بچتے رہے معاشیت سے دور رہے اور نافرمانیوں سے جب وہ اجتناب کرتے رہے وہ مغفرت من اللہ و رضوان ان کے لیے اللہ کے پاس آخرت میں مغفرت ہے اور اللہ کی رضا مندی ہے اور اللہ کی بخشش ہے آخرت میں اور جہاں تک دنیا کا زندگی تعلق ہے وہ مل حیات دنیا اللہ مطالع غرور دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے اور آج جس دور میں ہیں یہ دور سراسر دھوکے کا دور سراسر دھوکھا اس دور نے اس مادیت زدہ دور نے اس سیکولرزم نے اس لبرلزم نے اس مغرب کی لادینی تہذیب نے جو ہے انسان کو جو ہے وہ مادہ کا بندہ اور غلام بنا دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے جو ہے آپ کا معبود جو ہے روپیہ پیسہ درم دینار ڈالر پونڈ ہے اسی کے سامنے جھکتے رہو اپنی ساری صلاحیتیں جو ہے اسی کے لیے خرچ کرتے رہو بس اس کی عبادت میں جو ہے اس کے بندے بن جاؤ اس کے بندے درم و دینار کے بندے ڈالر و پونڈ کے بندے روپے اور پیسے کے بندے اس طرح بن جاؤ نہ صبح تمہاری نہ شام تمہاری نہ دن تمہارا نہ رات تمہاری سب کچھ اسی کے اندر جو ہے اس طریقے سے غرق ہو جاؤ اور اس کے معاوضے میں تمہیں اچھی کوٹھی ملے گی اچھی کار ملے گی بچوں کا جو ہے وہ سٹیٹس جو ہے وہ ملے گا یہ جو ہے وہ چارم جو ہے اور یہ کشش جو ہے وہ تمہیں دے کر جو ہے اپنا بندہ اور اپنا غلام بنا کر جو ہے دنیا کی مادی فائدوں کے اندر اس طریقے سے غرق کر دیا ہے کہ جو رب کریم ہے اور رحمان الرحیم ہے اس سے جو ہے وہ انسان دور ہو چکا ہے لیکن مومن جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے ہر سال یہ مہینہ آ کر اس کو یاد دہانی کراتا ہے کہ کس دنیا میں غرق ہو کس کو مقصود بنائے ہوئے ہو کس کو مطلوب جانے ہوئے ہو کس کی چوکٹ پر جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے ہو تمہیں تو اللہ نے جو ہے وہ شرف و فضیلت عطا کی ہے تم نے تو اپنا مال اور جان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے جنت کے بدلے تم اپنے عہد کو جو ہے وہ کیوں بھول گئے ہو جو اللہ سے تم نے کیا ہے یا آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لوگوں تم پر روزے فرض کیے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر پریزگاری پیدا ہو جائے تمہارے دلوں کے اندر تقوا آ جائے تمہارے دلوں کے اندر میل آ چکا ہے تمہارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے تمہارے دل دل, جو ہیں وہ گندگیوں اور نجاستوں سے آلودہ ہو چکے ہیں دنیا کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے آج کیا صورت حال یہی نہیں ہے کہ ہمارے امیروں کو دیکھیے وہ دولت کی دھن میں دولت کو بڑھانے میں اس طریقے سے آگے بڑھے ہوئے ہیں آگے چلے کوئی حد جو ہے انہوں نے چھوڑی نہیں ہر حد پھلان کر جو ہے اپنی دولت کے بڑھانے کی فکر میں ہمارے غریبوں کو دیکھیے تو غریبوں کا حال بھی یہ ہے کہ افلاس کے باوجود جو ہے اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہے ہیں نا اللہ کی فرم برداری تو نہیں بجا لا رہے ہیں نا اس کے حلال کی طرف تو توجہ نہیں دے رہے ہیں نا ہمارے حکمرانوں کو دیکھیے تو حب چاہ اور حب مال نے جو ہے ان کو جو ہے وہ خیروں کا غلام بنایا ہوا ہے اور خیروں کی چوکٹوں پر جو ہے وہ چکے ہوئے ہیں اور ہمارے جو ہے عسکری دیکھیے ہمارے سپا سلاروں کو دیکھیے تو آج ہمارے سپا سلار آج ہمارے فوجی جرنیل اور ہمارے ملک کی حفاظت اور سرحدوں کی حفاظت سے بالکل جو ہے وہ قاصر ہو چکے ہیں ہمارے صحافیوں کو دیکھیے تو گندگی اور نجاست بے حیائی اور فحاشی پھیلانا ان کی زندگی کا مقصود اور مطلوب بن چکا ہے ہر طرف جس طبقے کو دیکھیے ہر طبقہ خدا کا باغی بنا ہوا ہے خدا کا سرکش بنا ہوا ہے وہ سود کے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ربا ان کن تم مومنین فلم تفال فاضن بحرب من اللہ و رسولی لوگو سود جو ہے اس کو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے ہم نے بحثیت قوم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے بعد کیا پھر توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسے اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوں اللہ ہم سے راضی ہو ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں اللہ کے باغی بن چکے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر ہماری تعلیم گاہوں کے اندر یہ مخلوط ماحول یہ مخلوط ماحول نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کا کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے امت کے خیر خواہ ہیں ان کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں ذرا تعلیمی اداروں کے اندر دیکھ دو یونیورسٹیوں میں دیکھو کالجوں میں دیکھو اور اب اس حکومت نے تو پرائمری سطح پر بھی جو ہے مخلوط تعلیم کو عام کیا ہوا ہے لڑکے اور لڑکیوں کو جو ہے بے حیائی اور اب پردے کی بات ہی بہت دور نکل چکی ہے اب اب سطر بھی نہیں ہے کن پہ کون سطر سے آ رہی ہیں صرف طالبات ہی سطر سے آ رہی نہیں ہیں صرف طالبات ہی سطر سے آ رہی نہیں ہیں ہماری اساتذہ جو ہیں ہماری اساتذہ خواتین اساتذہ ستر بھی نہیں ہے سر ننگے جو ہے وہ پھر رہی ہیں اور جو ہے اپنا لباس بھی نہیں ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں آؤ مل کر جو ہے ہم توبہ کریں ہم توبہ کریں استغفار کریں گناہوں سے معافی مانگے اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما اور اپنے حبیب کی سچی اتباع نصیب فرما اے اللہ ہم جو ہے وہ سود لے رہے ہیں اے اللہ ہم رشوت لے رہے ہیں اے اللہ ہم کام چوری سے کام کر رہے ہیں اے اللہ ہم بے حیائی اور فحاشی پہ لا رہے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره جو مومنوں کے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب کیا ہمارے معاشروں کی یہ حالت نہیں ہو چکی ہے ایسی حالت میں پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں پھر کہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن کوئی خوشبو نہیں ہے کوئی خزو نہیں ہے کوئی دل کے اندر سکون نہیں ہے کوئی اطمینان نہیں ہے گھروں کو ہم نے بنایا ہوا ہے ٹی وی چینلز جتنے بدکار وہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے گسے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز کی صورت میں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بیوی ہیں ہماری بہنیں جو ہیں وہ سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ ان لادینوں کو جو ہے دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں پھر کہتے ہو کہ گھر کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں ہے پھر کہتے ہو کہ غم اور پریشانی ہے غم اور پریشانی دور نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے سامنے جھک نہ جاؤ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا عمل مظاہرہ یہ ہے کہ سارے گناہوں سے تائب ہو جاؤ رزق حلال کا ہو حرام کی روزی کو چھوڑ دو اور پھر بے حیائی اور سے گھروں کو پاک اور صاف کرو اللہ کے سامنے آ جاؤ تکوا حقیقی اختیار کر لو دل کے اندر صرف ایک اللہ کا خوف ہو دل کے اندر صرف ایک اللہ کی خشیت ہو جب اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل کے اندر آ جائے گی اور اللہ کے جتنے عوامر ہیں جتنے احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں اور اللہ نے جن جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوں گی وہ خود ہی تو فرما رہا ہے بولو آل القرآن یہ کسی تھنک ٹینک کی رپورٹ نہیں بتا رہا ہوں یہ کسی سینٹ اور کانگریس اور کسی ایوان بالا وزیری کے اجلاس کی سفارشات نہیں ہے یہ کائنات کا خالق کہہ رہا ہے اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل سچ ہے کہوں اور تقوی اختیار کر لیں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل کے اندر بٹھا لیں وَلَوْ أَنَّا عَلَى القرا امنوا وتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے کسی امریکن امداد کی ضرورت نہیں کسی ایم ایف کی ضرورت نہیں کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں کسی مغربی یورپ کسی کی بھی ضرورت نہیں اور جب ان کے ان کے سامنے بھیک جو ہے وہ مانگ رہے ہو اور پھر کہو کہ ہم سینہ تان کر جو ہے وہ ان سے بات کر سکے اپنے اللہ کو راضی کرو اپنے اللہ کے در پر جھک جاؤ اور سب یہ عید کریں کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور یہ مہینہ تو اس طرح گزاریں گے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس طرح اس مہینے کو گزاریں گے اور اس مہینے میں اپنا تزکیہ اور اپنا تقوی اس طریقے سے جو وہ حاصل کریں گے کہ ہر گناہ کو اور ہر برائی کو چھوڑ دیں گے اور زندگی پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق گزاریں گے اور اللہ سے یہ عید بھی کریں گے اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگیں گے اللہ زندگی کے آخری لمحے تک جو ہے وہ اپنا فرم بردار اور اپنا اطاعت گزار بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم تیری فرم برداری اور تیرے سامنے جو ہے جھکنے والے ہوں تیری شکر گزار بندے بن کر جو ہے تیرے سامنے حاضر ہونے والے ہوں یا اللہ حق کا تو مسلم لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ جس کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو اللہ ایسی موت عطا فرما اور یہ مہینہ ہمارے قرب اپنے قرب کی ترقی کا ذریعہ بنا دے ہمارے تذکیے کا ذریعہ بنا دے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اور جو کچھ اب تک ہم نے جو ہے وہ نافرمانیاں کی ہیں سچے دل سے اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما اور پھر میں یہ کہوں گا تقریریں تو سنتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں سب یہ عید کریں اور خاص طور پر اس یونیورسٹی کے اندر جو بیٹھے ہوئے اساتذہ ملازمین اگر یہ طے کر لیں اور پھر طلبہ طلبہ تو جو اگر اساتذہ نمونہ بنیں گے طلبا تو اساتذہ کے پیچھے چلیں گے اور جان چھڑکیں گے بھائی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی استاد نمونہ بن جائے اور استاد اپنے طلبا کی صحیح تربیت کرے طالب علم کو وہ جو کہے گا ماننے کے لیے تیار ہوگا اساتذہ نمونہ بنے ملازمین جو ہے وہ خدمت خلق میں جو ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور رزق حلال کا کمانا ہے اگر اساتذہ اور ملازمین یہ طے کر لیں تو یونیورسٹی کے طلبہ ان کے ساتھ ہوں گے اس یونیورسٹی کو ایک پاکیزہ ادارہ بنائیں اس یونیورسٹی کو ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جس ادارے کے اندر جو ہے آنے والا دیکھے تو سمجھے کہ یہاں مسلمان طلبہ پڑھتے ہیں مسلمان طالبات پڑھتی ہیں اور یہاں کے اساتذہ اور ملازمین جو ہے وہ واقع اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے دعوانا رب العالمین